حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا تم لوگوں کے اوپر اوپر سے یعنی دور سے سوار ہو کر تواف کر لو میں نے اس طرح تواف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ دور کی تلاوت فرما رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو